لئیس نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے تعبیر کیے جانے کے بعد کھجور کا درخت خریدا تو اس کا پھل اسی کا ہے جس نے اسے بیچا اللہ یہ کہ خریدار شرط طے کر لے اور جس نے غلام خریدا تو اس کا مال اسی کا ہے جس نے اسے فروخت کیا اللہ یہ کہ خریدار شرط طے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو پانچ